عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے یاہیا بن سعید انصاری نے ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بن تحیر رضی اللہ عنہ کے لیے خیبر کے راستے میں تین دن تک قیام فرمایا اور آخری دن ان سے خلوت فرمائی اور وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بارہ